اس عالم میں اگر دیکھا جائے جہاں تک انسان کا تعلق ہے انسان کا واسطہ دو چیزوں سے بچتا ہے یا مخلوق سے یا تعلق مخلوق کا جہاں تک تعلق ہے انسان پور سے مخلوق مزب میں بچتا ہے مزید میں رکھتا ہے چاہے غلط ہے اسے مسجد سے بچا ہونا پڑتا ہے ایک مسجد کی باتیں انسان بھی آ جاتے ہیں مالانات بھی آ جاتے ہیں بھی آ جاتے ہیں بتا جتنی بھی مسجد کا ان کا کیا جائے کہ دیش ہے ایک تعلق کا تعلق تھا قانون طور پر دنیا جس وقت دنیا کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے دنیا والوں کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے تو آج کی دنیا میں وہ آج کیا ہمیشہ سے جو ہوتا چلا آیا ہے کہ مخلوقات میں جب انسان میں دن ہو جاتا ہے تو خالی کو دور جایا کرتا ہے قدرت کے حق ہندوستان نے زیادہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سچ تعلیم ہے یہ سچ انسان کے پتنی نہیں کتاب سے بھی راسک کر دیتی ہے اور ایسی کہیں کہ کتاب سے راسک ہو کے اب یہ کہیں منافع پر بھی خاص ہو جائے یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ ابھیان یا مزاح کی تاریخ کو کہیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہر زمانے میں ہر ملک میں کتاب سے سوچ کر مخلوط سے معبود بنانے کا جو کا چلا اس کو آپ نے باقی نات انسان بنانے میں بھی بنا ہے اس کی بنیادی جگہ جو تھی کے مخلوق کو دیکھ کے ان میں پلٹنا تھا انسان پلٹتا ہے اور انہیں جو کھاس تو ان چیزوں میں مناسب کے دیکھتا تھا انسان کی لیے کمزوری انسان کی ایک کمزوری ہے انسان کی اگر آپ پوری کی پوری صحت اور محنت کا آتے معلوم کرنا چاہوں کہ آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے انسان دو روزی سے نہیں سکتا دو سبق سے نہیں سکتا ہے ایک تو انسان دن دیکھتا ہے کرنا چاہتا ہے اپنی کچھ داست ملتا ہے جو ان کے حال ملتا ہے مضبوط میں اگر انسان کو سوچا جائے تو میرے مزید انسان کو زیادہ چھوڑ کر شاید کی مخلو اتنی جسے سے دوسری چیزوں کی اتنی ضرورت پڑتی ہے جتنی کے انسان کو کرتی ہے اگر سورج کو دیکھیے تو سورج اور کا محتاج نہیں آپ سورج کی محتاج ہوا کو دیکھیے تو ہوا اور کی محتاج نہیں آپ ہوا سے محتاج ہوا نہیں ہوگی تو آپ نہیں ہوگی اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہوا رہے سورج نہیں ہوگا تو آپ اور آپ نہیں ہوں گے لیکن آپ کے گھر میں بھی سورج پورے کرے گا کسی کے سب چیز جو معمولی سورج پانی پورے ہوئی ہے اور ہمارا کے تعلق کی جو چیزیں ہیں اگر اردیا نہیں ہوں گی ہم پینے کی اشیا نہیں ہوں گی تو انسان نہیں ہوگا اور انسان کے بغیر اردیا نہیں کرے گی کسی طرح سے مختلف چیزوں کو دیکھ لو تو اندازہ یہ ہوتا ہے انسان کا تین یہ وکاس رہے ان کے ہر درجے کا محتاج ہے تو ان کے سب سے ساری کھیل محتاج ہو یہ انسان یہ ہے کہ جتنا بھی محتاج ہے کسی طرح اپنی احتیاط کو جانتا نہیں اور ہر احتجاج کو جانتا نہیں صرف اس کے بنیاد کو پورا کرنے کے لیے یہ مت محنت کے دیر کو استعمال کرتا ہے جو میں نے کہا کہ انسان کی محنت کے دو کرتے ہیں اور ضرورت ہے تو ضرورت لمبی کی دنیا ہے یہ کچھ ملازم کو حاصل کرنا چاہتا ہے کچھ خیروں کو حاصل کرنا چاہتا ہے جسے کہ ہم عربی الفاظ اردو کہا کرتے ہیں جن کے ہم ساتھ فائدے کے سمجھنے کی نہیں ہے تو جہاں بھی تم فائدہ دکھائی دے وہاں جا کے تمہیں ہم کرتا ہے کرتا ہے ایک دوسری کوشش ہوتی ہے جسے ہم عرب سلام کرتے ہیں بتایا مجھے یعنی جو غلط دینے والی چیزیں ہیں ان سے بچنا اب اگر آپ مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسان نے جو بہت سارے خدا بنا دیے تھے پرانے مسلموں نے نو کروڑ کے قریب خدا ہم بڑے انتظار ہوا کرتے ہیں جیسے قرآن نے کہا تھا اب رقص تمہیں سب سے بڑا تمہارا کرنا گزار ہوں تو پہلے بچے کے بھی آتے تھے ہندوستان میں دیکھنے امتحان کی انتہائی جہاں بھی آپ اتنی آپ دیکھیں یعنی کسی مقصد پر حملہ نہیں کرنا چاہتا دیکھو تقاضی مقابلے کے لیے ساتھ کرنا چاہتا ہوں بلکہ ہندوستان کے مطالبے میں آپ دیکھتے ہیں پرانے جو فلم کے ریسک ہیں ان کے مطابق آپ نظر کریں کہ آج کو بابل ایک پوری طور پر دکھائی گئی ہمارے ہندوؤں نے ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں نے گائے کو پورا بنایا موجود بنایا ایک بنایا اور یہ گائے کو کیوں بنایا یہ ملک ایک پیداوار یعنی ایسا ملک تھا جس میں کہ یعنی کھیتی باڑی زیادہ ہے اس کی ایک گائے جو تھی گائے کی ہر چیز پر مطلب ملتا ہے سے فائدہ اٹھاتے تھے بےرت کے وہ فائدہ اٹھاتے تھے بال کے وہ فائدہ اٹھاتے تھے تو جو پرانا بے زمانہ ہے بال کے گائے حرام ہے لیکن بے تک میں آپ ضروری ہیں میں نہیں پائیں گے کہ اسے گائے کا تجربہ کرنا منا بے تک یہ بات نہیں تو وہاں یعنی ہر چیز سے گائے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے گائے کا فائدہ اٹھانا جو نتیجہ یہ دیا کہ گائے میں ہوں تو پھر ہم نے کیا ہندوستان والوں نے بھی معلوم کروایا ہے تو ہندوستان کرایا ہے تو یہی جگہ جو دوسرے درخت کا ایک کلام ہے وہ نے کہا کہ گائے کے ذکر ایک جمع گائے کے جمع کرے تو وہ اس پر ہسپتال تھے جب اس پر فیملی نے بچہ بنایا تو اس کا نہیں لے جاتے اس کے دل میں گئے کوئی دوسری چیز نہیں آئی تھی گائے آئی تھی کیونکہ ہسٹریوں کے ساتھ بیٹھ چکے تھے اس بنا کرے گائے کو تو پوچھتے تھے اسی طرح سے ہندوستان میں اور گنگا کھیتی کے گنگا دیوی جو ہے جو سڑک پانی لیتی ہے تو ہر جگہ پر پانی پہنچاتی ہے سب میں بنتی ہے اس بنا دیں گے دے دے تھا بنا دیا اسی طرح نمبر سے مسلمانوں نے بنایا ایسی طرح سے مختلف ممالک میں یہ رکھنا اس جگہ پر آپ جانیے یعنی گا کہ آج بھی ہندوستان میں ایک سار کا نام ہے ناگپور اور ہندوستان میں ناگ دیوتا بھی کہنا تھا مار بھی دیوتا بنا اور مار اس لیے دیوتا بنا کہ امید خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں نار ہمیں ساتھ نہ لے اس بنا پر بسے بسے مجبت کے لیے کے بچوں کے لیے اکٹھا بنا یہ مختلف مسائل ہیں جیسے مسائل غلط مسائل کے بننے سے ذریعہ بن جاتے ہیں تو میں کر رہا تھا کہ مسائل کے انسان کے انسان تو اپنے نفے کے لیے محنت کرتا ہے جب محبت کے بچنے کے لیے محنت کرتا ہے وہ مخلوط کے آتا ہے چاہتا ہوتا ہے تو اسے چاروں مخلوق مخلوط مخلوط دکھائی دیتی ہے اور ان کے خبر کی جاتے آگے دکھائی دینی دیتی اور دکھائی کیوں نہیں دیتی بار وہ کہیں کہ خدا دکھائی نہیں دیتا کیوں نہیں جو کیوں نہیں دکھائی دیتا بار نے بڑا اچھا کہا یہ اپنے حکم کی مزدور جو ہے مزدور جو اپنے حصے کی مجبور کے ہیں مجبور طے آئی لیکن آپ میں ہیں اسباب وہ سب دوست ہیں لیکن میری آپ کے یہاں ہے تو آپ کے میں ان کے لیے قرآن کہاں ہے یا کھڑے ہر پکتا دوسرے لکھنے تک پکتا اتنے مزاحم تاکہ تمام مزہ تال ہوتا تم سال اور بات یہ ہے سوال یہ خدا نے بہت کیوں ہوا اس کی اجیاتوں کی نے ہاتھ کیا آج بنیادی طور پر یہ میں آج بات کو کر رہا ہوں اب جو معروف کے کرنے سے کر رہا ہوں ممکن ہے یہ اس بات لاگا جانے کا ہوا ہے تو میں ایک بار بنیادی طور پر میں آپ کی طرف کرنا چاہتا ہوں تو عمومی طور پر کیونکہ انسان کو اچھی پیدائش کا مقصد معلوم ہے منسا پتا نہیں کہ میں کیوں پیدا کیا گیا اس لیے اس قسم کے سوال کر دیا کرتا ہے کہ خدا میں ہاں مان کیوں ہے یا آخرت میں ہاتھ ہے یا فرشتے میں ہاتھ ہے یہ سب سے سب مزید ان کے متعلق قرآن مزید کہا تحریر سدائے نام اس پر ہوتی ہے جو ان میں لڑائی ایمان ڈالتے ہیں غیر در یعنی ایمان کی بنیاد ان کا سوال بتا رہے ہیں کسی ہی چیزوں تک بچی پلاس چیزوں تک نہیں رکھتی یہ ہے دوست یعنی تک بنیادی تک تک قرار دیا اپنے تن لکھتا ہے بنیاد کا اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر چیز میں نہ ہو کر غیر بن کر ایمان کا سبق کی بنی اگر یہ نقطہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں تو بہت ساری چھٹیاں ہمارے ذہنوں کی سمجھ جائیں تو بہت سارے مسائل خود بہت فرق ہو جائے اس ساری آپ بتائیں گی یہ آئے اگر آپ اس اکیڈمی کے فنکشن کا اور اس کے مقاصد کا پتہ نہیں ہوگا کیونکہ کن کام کی گئی کس لیے کام کی گئی کیا آپ آئیں گے فراہم کچھ کر گے تو کیا کیا کرے گا تو کیا کیا کرے گا لیکن اگر آپ جانتے ہوں گے تو جان دینے کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں گے اور طریقے کام کو اٹھا کر چلے جائیں گے چلا کر چلے جائیں گے خدا ان کے خاروں کے تو خدا کے خالی کے تعینات ہونے کا تم انجائے تم اگر مسئلہ تو ہے تو یہ ہم منٹ ہوئے تو ہے لیکن میں کہا کرتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ نہیں ہے تو کہتا ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ دور کہوں گا کہ سب گرے چند سر گرے ایسے ہوتے ہیں جس خدا کا پرسار کر دیتے ہیں جب میں اس کام کی فطرت کو خدا کا کتنا حقیقت کر دیا گیا ہے اور اس کا ایک بڑا سبوت یہ ہے کہ آج دنیا کٹی میں چلی جائے گی یعنی اس کو ابتدائی کے ابتدائی ہو یا ابتدائی ہو جہاں ہم چلے جائیں کہ خدا کا تصور ملے گا وہ غلط ہے لیکن ہے خدا تصور یہ دلیل ہے اس چیز کہ انسان تعلیم ہے کسی بنانے والے کا انسان تعلیم ہے کسی تعلق کا ایسا اس بک سے اگر ہم دیکھیں تو دیکھو دیکھو میں دنیا کے میں ایک بہت اہم دیکھتا ہوں انسان اس کائنات کو دیکھ کر اور اس پوری کی پوری مخلوق کو دے کہ مخلوق کے جہاں اور نکلے ہاتھوں ان ہاتھوں کا آپ تھوڑا خوب ہوتی تو آپ کو وہ اپنی بات کو دکھائی دے گی کہ آپ کی اطلاع میں یا مزید سائنس کی اطلاع میں لا ہیں قانون کی طرف اور قانون خدمت میں اتنی ہم ہنجود ہے اتنا کی مساوات ایک ہے کہ ایک ایک چیز سے چیز اور بلند کے ہر چیز اچھا کے لحاظ سے مثال کے طور پر گلاب کا پھول جس پر اگتا ہے تو اس کے اگنے کی ایک خاص مصیبت ایسی ہے گلاب کے پھول کے ساتھ گلاب کے پھول میں آج میری کی نیت بھی نہیں دیتی آم کے وقت کے ساتھ آپ نے کبھی چیزہ لگائے گا نہیں دیکھا ہوگا کبھی آپ نے کریلے کے ساتھ پیڑا لگائے گا نہیں دیکھا ہوگا ہر چیز جو ہے اتنے سے چلتی ہے غریب طور پر اس سے آگے تک سب جائیں جب آدھار میں آپ سوچتی ہے تو ہر جماعت جو ہے اپنے رخ سے دیتی ہے اور اپنے رخ سے بنتی ہے گزرتی ہے اور اس کی زمین جو ترقی جاتی ہے اس کی جو ضرورت بننے کی صورت سے ہوتی ہے وہ خاص سورج سے آگے بنتی گزرتی رہتی ہے اس سے آ کر آپ آسمان پر چلے جائیے سورج کو دیکھ لیجیے چاند کو دیکھ لیجیے ان میں سے آپ دیکھتے ہیں سورج بھی چلتا ہے چاند بھی چلتا ہے اور میں یوں کہوں کہ دیکھیں گے ہماری گھڑی ہے یہ غریب آدمی کی گھر میں نے ہے کہ یہ قلم کے میں میری طرف اپنے ہاتھ کر دیا گئے تو ان جو دیکھ دیکھتا ہیں تین میں سنا ہے جو گئی استعمال ہوتی ہے وہ تحریر کے قدم اس میں کام کیا کرتی ہوں اور اس کے علاوہ ان کی جینتی ہوتی ہے میں نے اس سے تناؤ کیا کہ بھائی تمہاری اس کی آلوشان جو سر ہے اس کی جی بات کی ایک سال میں تو کہہ رہے ہیں انسان کی پھر ضرور ہے ایک سال کریں گے اس کے بعد سے اس کے بعد اندازہ کرتے ہزار سال ہزار سال جائے تو میں نے نہیں تھا ہندو جان کے ہندو جان اس پوری کی پوری مضبوط میں جو کہ مخلوط کے سب کے دل تک کا تار ہمیں دکھائی دیتا ہے کے دل کے لحاظ سے وہ انسان ہے وہ انسان کی بڑھائی تین پوری اپنے دائن سے تمام کی بھی ہے کہ وہ دو سال یا دو کے سال یا سال کے سال سے آگے نہیں جاتی لیکن اس لیے ہمارے پورے کو دیکھتے سب سے چل رہا ہے جن تاریخ کا سورج آج سے ایک ایک سال پہلے کس جگہ سے نکلا تھا جس سے جگہ نکلا تھا جس وقت نکلا تھا جس مسئلہ سے نکلا تھا آج ریسی سے نکلا ہے ایک نہیں جاتی اس میں آتی اور ایسا نشان جو کسی طرح کبھی دیش پر چل رہا ہے جس کا ایک حادثہ ہو سکتا میرے دوست تھے وہ کہنے لگے کائنات بن جن کا درست کر میں نے کہا ہے ہاں ایک تو ہوگا یہ بے فکری ہوگا لیکن میں تم کے بعد چرچا کیا کرنا چاہتا ہوں چاہ رہے تو میرا ایکسیڈنٹ میں نے کہا بھائی معاف کرنا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تمہاری چار کا تو تمہاری بیگم صاحب کہ چار کیسے ہے تو ہم انہوں نے چاہ سکتا پھر ان کا لاپ کس کے گا تمہارا تمہارا سر کس کے گا لوگوں کا کیا ہاتھ بنے گا ایکسیڈنٹ ہوئے تھے یہ تو قائم نہیں رہتی بیٹے زمین اور آسمان کو لے کر قائم ہے تو ہر چیز کے تیس کسی رہتی ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے لکھن لکھن کر جن کا بھی ہے ہم سب جیسے کمرہ جنہیں لگ تم نے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم نے چاہ کر چاند نہیں سکے ہو اور یہ میں یہ بھی بھاگتا ہے وہ بھی بھاگتا ہے جہاں یہ غلط فہمی کا اور بھی ادارہ کر دیتا ہوں تو وہ غلط فہمی کا ادارہ کر دیتا ہوں کہ بال ہم چاہتے آسمان بھائی نہیں قرآن نے کہا ہے کہ سات آسمان ہے ہمیں آسمان بتاؤ کہ آسمان دیکھو ہاں۔ آسمان جو ہے نا یہ تو ہندو رائے ہندو سے آپ نہ سمجھا کریں رشتے دار نظام کا چلے اس دل میں آسمان سمجھا کریں ادارے ہم تم کو آسمان سمجھتے ہیں یہ ہر ہوگا یہ بھی سمجھتے مزدور لیکن ہمارے مزدور کی آسمان نہیں ہے ہمارے مسلم اور اس آسمان پر یا آپ کی طرف نہ ہماری کے راج سوچتے ہیں تم سویں اور ان سب سے ہم کچھ میں چل رہی ہیں کچھ ڈیلے میں چل رہے ہیں اب یہ ہیں ایک آف ٹیکنالوجی میں بڑے سے ضرور باہر کرتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا کام ہے ابھی یہ بہنوں کے سفارش کا دور نہیں آیا جب یہ زمانہ آئے گا پھر آپ جانیں گے کہ ہم پہلے زمانے میں ہم جو جہانت میں پڑے ہوئے تھے آسمان کو نہیں مانتے تھے وہ زمانہ گزرتے ہیں ایک بات کو لیتے تھے سمجھنا چاہیں گے کہ جتنے بھی آسمان ہیں جتنے بھی ہیں اور جو ستاروں کی جو دنیا ہے کہتے ہیں ہمارے یہاں سے کہتے ہیں کیا کرتا ہے ایک کرتے چاہ نہیں ہے یہ کیسے کھانا ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ آتے دور ہے میں کروڑوں سال ایک ہم تک پہنچ پہنچی ہے تو ابھی ہم جتنے ستارے ہیں ایران کے لوگ جو سب سے سب ہیں ان میں بالکل میں سوال دنیا کے دنیا کے لیے سوال کی ہم نے آسمان دنیا کو ان کے ساتھ دنیا کی ہے اور یعنی آسمان تازہ بڑھنا آسمان جو ہے نا اس کی دولت کا یہ درجہ کمی ہے اور یہ دولت کا درجہ ایسے نہیں بنی جیسے کہ کسی کی ذہن کے دوسرے میں تاروں کے ساتھ گزر جاتا ہے یہ بات نہیں ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ قرآن کے تحریر کے مطابق مطابق اس دن کی سڑک نیت سے ہوں سڑک اپنے اپنے آرجت میں اپنے اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے یعنی آسمان سے رکتے ہیں یہ سب سب ستارے رکتے ہیں جب ان ستاروں سے ہم گزر جائیں گے اور پھر اوپر پہنچیں گے تو پھر وہاں ہوگا کہ ستاروں سے آگے پھر اوپر پہنچیں گے تو پھر وہاں ہوگا کہ کتابوں پہ آگے جہاں ہیں اور منسٹر کے لیے آئے ہیں تو ابھی ہم اپنے جائے کی بنا پر اس چیز سے انکار کر دینا آسمان کا جو حقیقت میں انسان کا اعتراف ہے قرآن کے لفظوں کا انکار ہے بہت بھائی یہ بات میں اس لیے کہہ کہ یہ چیزیں بھی جس کو پیدا ہیں میں کر رہا تھا کہ یہ تمام کا تمام آسمان زمین کا نظام جو ہے اس ہے تو اس میں اتنی پاکستان نیا ہے نیاش ہے ان سب کو اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو مان نہ کرے گا کہ یہ ہاتھ سے اس کا بات کہ کسی کا بنایا ہوا ہے اور ایک دوسرا اگر آپ دیکھ کے ان تمام چیزوں کی فلا کہاں سے ہوا فلا کہاں سے ہوا ایک اتحاد تک آپ کو پہنچنا پڑے گا ایک آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر کریشن ہے تو اس کا یعنی اگر کوئی چیز پیدا ہو چکی ہے ہے تو اس کا خالص ہوگا اور پانی ہوگا تو خالص ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو خالص نہ تو بغیر قدرت کے ہو بغیر قدرت کے ہو بغیر طاقت کے ہو بغیر سمجھ کے ہو بغیر ٹین کے ہو بغیر اختیار کے ہے اور جب آپ سدھار کو مانیں گے تو یعنی کرنے والے کو خالد کے معلوم سے تو خالد کے معاملے کے نتیجے کے طور پر میڈیکل اور تجھے معاملہ کرے گا تو خدا وہ نہیں ہو سکتا جو اس کی پوری کی پوری کائنات سے عدم کے روپ میں لے آئے وہ جو قدرت خدا مطلب ہوگا وہ قدرت والا خدا ہوگا اور وہ اس پورے نظام کو بناتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ پورے کے پورے نظام کو جب جاننے والا بھی ہے اس کے لیے دل سے معاملہ کرے گا اس کے لیے تیار اعتبار سے ماننا پڑے گا اس کے لیے صرف خانیوں سے جسے کہ قرآن کی طرح میں تجدید کہتے تجدین اللہ اللہ اللہ تجدید اس کے لیے حیات کو مانا جائے گا اس کے لیے یعنی سنبھالنے والی چیزوں کو مانا جائے گا اور جس چیز اختلاف کی کتاب ہے کہ سب کتاب مانی جائے گی اور یہ ہم کہیں گے کہ وہ دار کتنے کے مخلوق سے پیدا کیا خالی کے لیے لازمی ہے کہ وہ تمام تمام اشیاء کا اور تمام چیزوں کو جو کچھ چیز اس نے پیدا کیا ہے ان کا جاننے والا ان کی ضروریات کا سمجھنے والا اور ان کی ضروریات کا مہیا کرنے والا اور ان کی ضروریات کو سب تک پورا کر دینے والا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لاگو آئے گا تو وہ سکار ایسا ہو کہ حاصل ہو تو پیدا کرتا ہے تعلیم کے لیے لازم ہے کہ خاتون بھی ہو خاتون کے ساتھ لازم ہے کہ مالک بھی ہو مالک کے ساتھ لازم ہے کہ وہ انتظام کے کام کرنا چاہیے اور روز بھی بنانے والا ہو تباہی بھی بنانے والا ہو اور قاتم قوانین بنیں گے تو یہاں کی بات ہے کہ دو قسم کے قوانین ہوں گے میں کمی کی بات کرتا ہوں ان کا میں فکر تعلیم کے ساتھ دے دوں اور قوانین کے لحاظ سے دو اس کے قوانین ہوں گے ایک وہ مخلوق ہے کہ اپنا اختیار نہیں رکھتی زمین ہے پتھر ہے سور ہے سورج ہے چرن ہے یہ سب سب مضبوط ہے کچھ بھی اختیار نہیں یہ سب سب پتا کے حکم کے ماتار تو ہم پر ہم چل رہے ہیں سورج چاہے نہ پتا کو نہ پرمان کر نہیں کر سکتا چاہے چاہے نہ نہ پرمان کر نہ پرمان نہیں کر سکتا اس کے لیے اللہ کا جو قانون چل رہا ہے اسے سرو کی اطلاع قانون تک نہیں کہتے ہیں قانون کائنات تک اور کا لفظ ہے آپ اس میں سے چاہ لیجیے لا یاد دے کہتے ہیں اپنے کو چاہیے یہ ہے اپنے سے کس اس کے علاوہ ایک یا دو مخلوق ایسی بھی ہے یعنی انہیں کچھ اختیار دے دیا گیا اور اس اختیار سے وہ ایسے ناکا ہوئے لیکن جب ہوتی دیکھتا ہے یہ بات پانی جاتی ہے جب ان میں تیرہ سو اختیار آیا تو انہوں نے وہاں وہاں کی ترقی شروع کی سب سے پہلے اسی کے ملایا جس نے پیدا کیا تھا یہ تال رہا تھا جو سنبھال رہا تھا جو دے رہا تھا جس نے سب کائنات کو پیدا کیا تھا سب سے پہلے کوئی تو دست ترقی کے ساتھ تو ان جو قانون آیا وہ اختیاری قانون تھا اور وہ اختیاری قانون اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجا اور اسے ہم تجربی قانون کہتے آتے ہیں صرف کا قانون موقع پر میں اس کی کروں گا اس وقت میں کیا پریاس کر رہا تھا کہ آپ خالد سے جب مانیں گے تو خالد کے لیے دنیا سفار کو مانیں گے اور جب دنیا سفار کو آپ کو ماننا ہوگا پرانی کریم کی نظر کے سیاحت نہیں جاتا میں اس کا وقت ہے ایک وقت کہتا ہوں دیکھنے قرآن پوری الجیری کتاب الجیری کا الجیری کا کیا ترجمہ دن سطح سمجھے یعنی الجیری اسے کہتے ہیں کہ یعنی ان کے غریب مانا انس اس قسم یعنی کی ایک کتاب ہے جو کہ ہاتھ آ کر بھی ہاتھ نہیں کیا جس کے نام سمجھتے بھی ہیں ہوئے سمجھ نہیں آتے وہ بطور اکثر علاقائی کے اوپر پچاس کیا جو دہلی میں آ جائے یا سے کا سلام کیا جو میں آئے یہ تو ہر زمانے کے لیے ہر پک کے لیے ہر مقام کے لیے کل بھی دیتا رہے گا فائدہ بھی دیتا رہے گا ہر زمانے کے لیے ہر انسان کو اس کا فائدہ پہنچے گا تو اس کا پہلا فکر جو ہے وہ کیا ہے الحمد للہ اور اسی طرح میں نے ناز کی بات ہے نا ادھر تین لڑکے سے سرکار کے ساتھ اس کی بات کے ساتھ ختم کر دی ہے ہاں الحمد للہ یہ قرآن کا پہلا لگ بہت زیادہ سکتا بھی الحمد للہ اب الحمد للہ کیا ہے میرے آپ کا سندر ہم دیا ہے تک محمد اس کا پاس مرتبہ کیا کرنا ہے اب دن دیا الحمد للہ دس دن دیا جو ہے الحمد للہ جیسے خدا کے کلام البیلا اور اس کی بات ہمیں کسی طور پر اس کے معذور سید محمد الفتا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی بات ہے میں اکثر کہا کروں کہ حدیث کمر لفظ نبی پاک وسلم کی بات کے لیے کہا گیا تو حدیث کمر لفظ کو سنا ہے بات تو جس کی بات حقیقت پر بات تھی قرآن نے اس کی بات کو بات قرار دیا بس سب کی باتیں اس کے مطابق بات چلائے جانے سے مطابق ہے نہیں ریت کے یہاں سے آپ نے فرمایا اب جب دوڑا الحمد للہ اب الحمد للہ کا کیا مانا اور ان کے سارے سندھ بھائی کلام جو ہے تباد کر کے آیا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں نتیہ چیز کمال جمع لگا جگہ یا کوئی خیر کی کہیں بھی ہے وہ سب اصمن تو جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے وہ کہیں اگر تمہیں کوئی جس میں پوری دکھائی دے تو وہ کسی کی ذاتی نہیں ہے کسی کی آپ اسے میں لیتے ہیں کمرے کے اندر بھی ہے باہر بھی بیٹھتی ہے آپ کو ہم پورے دکھائی نہیں دے کسی کو دکھائی دے تو ہم جس یہاں سے دکھائی نہیں اور آج ہم کہیں گے کہ سورج کی رہتی نہیں تھی سورج دکھائی نہیں دیتا تو ہم کہیں گے کہ بھائی گیا سکھ ضرور یہ ذہن کافی کہا جائے گا نہیں کہا جائے اسی طور پر دوستو جہاں بھی ہم کے جمع جہاں بھی کوئی کما جہاں بھی کوئی مجھے دیکھو تو یہ نہ کہو کہ یہ اس کی بات ہے اور تمہیں اس کی نہیں ہے اس معنی میں الحمد للہ کا معنی یہ ہوا بلکہ ہے کہ ہمیں دوری میں محدودی ہمار کمال و جمال ہمیں کتاب جو ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے اور اسی میں ہر پوری میں کمال پایا جاتا ہے اور کسی میں کوئی کمال جو ہے یا کوئی پوری جو ہے یا کوئی بھلائی جو ہے کسی کی میں نہیں ہر ایک ملتا ہے وہ دینے والا ہے ہر ایک لینے والا ہے جہاں سے اس نے لگا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ایک مقام پر متاثر کرنا فتوا پنچ نکلا سر لاہل تم سب کے سب جو ہو ہو انسان تھا تو کیا میرا کی بات کہتا ہے والا گدا ہے سب کا نام گا الحال نان گر گا جگہ ہے ہاں، سب کا نام گا فی کوئی مانوں گا میں مانوں نیل سنتا سب کا تھا سب جگہ سگا سارے مسلم کی جگہ سب جگہ دبا لیکن گدائی کا پتا نہیں ہم تم کہیں کہ گدائی کہیں تو اگر ہو جائے نا ایک سانس سے ہے ایک پل کے لیے ہوا کے روکتے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گدا ہے یہ ہے کوئی چیز کو بیماری آ رہی ہے ایک پل کے لیے بیماری کے پکانے کو روک لے ختم بیماری آ رہی ہے ایک پل کے لیے روک لے ختم کوئی بھی پتنی نہیں سب لاکھ ضروری ہے اس معنی میں انسان جو ہے انتہائی محتاج ہے تو سب انتہائی ضرورت مند ہے تین ماں ہے میرے مقامی ایک خدا کی بات ہے دیکھ کے بے ملاج ہے زمین ہے جسے کسی کی ایک ملاج نہیں تم سب کے سب محتاج ایک اس کی بات غیر محتاج جو ایک ملاج ہو ہم ہم الحمد للہ ہم الحمد للہ وہ سراپا ہوں سراپا کمال سراپا سارے پوجی ہم نے اس نے کہا ہم یہاں شراب جمال پارے جگہ لگا دل کی طرف دار ہر پوجی میں کما سماسم اور جب یہ منسل ہوگی تو اب کیا ہوگا ہم ہم ہمارے دم وہ ہے والے اور اب ہر چیز وہاں سے آتی ہے تو دوہرا راستہ جو ہے تو چیز کو اچھا ملا یہ خود زبان زمین کی جگہ سورج کی جگہ چاند کی جگہ کنارے کی جگہ زمین ہر ہر چیز کی جگہ کھانا کی جگہ زمین ڈالتے ہیں جو بھی جگہ ہے یہ بھی اس سے دیکھتا ہے کہ میں جا کر اس کے لیے بنوں یا اس کے لیے غلط ہر ہر چیز اس کی طرف دیکھتی ہے اب ایک رکھتے ہیں غلط جو کہ گھروں میں چلتا ہے دیکھئے اوروں سے احتیاطوں کو پورا کروں ایک ایک ہے کہ متاثر کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ جو کہ غریب ہے جس کے پچاؤ کے تک پورا اس کے ساتھ سے ہے ایک تعلق کو جوڑ لو تاکہ جہاں چاہے جس وقت چاہے جہاں چاہے تمہیں رکا چلا جائے جہاں بھی کامیاب ہو جائے ہے اس کے بعد بھی کامیاب ہو جائے اسے کہیں پچاج امریک دے کر اس کے پتا کے مطابق زندگی کو آزاد لینا اور اس کو اپنی ہر حاجت کو پورا کر لینا اسے اصولیت کہیں اور اسے معذوب کہیں اور اس تعلق کو اور بے معذوب کا تعلق کہیں اور یہ جب تعلق کام ہوتا ہے مطلب جیڑا لگا دیا ایک وقت کام کے بعد تو ختم کرتا ہوں میرے آپ کا پھر اندیا حضرت محمد مستقبہ کیا اپنے ایک مرتبہ بلال سے کہا ہے بلال جب تھے نبی پاس کرتے ہیں کچھ ایک گزار سے جب جو آیا کرتے تھے ان کے لیے خط وغیرہ حضرت بلال کے دینے تو ایک دفعہ کہنے لگے بلال سے آج کی بلال کرے تو ضرور لگ سکتے ہیں ہم کس یا بلال بلا سخت ہن دن تک سے اپنانا اور بلال ہر سکتا چلا جا اور جو کہ ارد کے خزانوں کا مالک ہے اس سے کسی کمی کا اندیشہ نہ رہے کیونکہ فقیر گیا دوسرے تم دکھتا رہا ورنہ ہر نالے ستر سب کا خدا کا پڑھانا پتنی کا پتانا ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے خدا ہر کام ہر زمانے ہر اپنے دیتا ہے اور جب جب جانو کا تعلق ہوتا ہے تو بند ہو جاتی ہے تو جب سب تم لار جار میں راج کا جانا رکھ سکتا ہے پاکستان ابھی سڑکوں کے رکھنے سکسٹی ایٹ ایک میرے دوست روپا سب جب کیا اب پوری خاص قدمت سیمانچل انسان کے ایمان کی بنیاد کو غیر کی نقصان پر اب سوال چاہتا پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا لیکن مزاق نہیں ہو سکتی طرف نکل گئی تو اللہ کہ بات کی یہاں کی اور باقی اس کے آدمی تک کسی کی کا لانا لازم کر دیا گیا مثال کے طور پر میں ہیں مثال کے طور پر وہی آسمانی ہے مثال کے طور پر ہے کر کل خرید خریدتے ہیں خرید کے ملاقہ میں آگے خرید کر کے اندیار امن سرام اندیار امن سلام کا لحاظ سے انسانیت انسان ہوتے ہیں دنیا میں ہوتے ہیں لیکن کی دعوت لے کر آتے ہیں اس سامنے سے داری کرتے ہیں اس کا راستہ بھی سے ہوتا ہے تو اور دے بھی گی ساری چاہتی ہوں کسی طور پر قیامت ہے کسی طور پر تقریب ہے یہ تمام کی تمام چیزوں کا سلسلہ جو ہے جو میری بات کے ساتھ جڑا ہوا ہے میری بات چاہتے ہیں دوسرے کی استھتی تو آپ یہ سبل اللہ سوال بتا رہی کی قرار دے دیا کہ جان کے لحاظ سے اور چیزوں کو آیا کر دیا اور اس عالم کی جتنی بھی اختیار ہے جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا چلا ہوا ہر چیز کو معلوم ہے کہ فون آتی ہے کہ اگر آپ غور کریں اپنی سے استعمال کریں تو آپ اختیار حقیقت کو بھی جان دیں گے ان کی تاخیرات کو جان دیں گے ان کے حالات کو بھی جان دیں گے لیکن جب ہندوستان میں کی بات کے رکھ آتا ہے اور ایمانداری ایمانداری چیزوں کے روپے آتا ہے تو کوئی چیز ایسی ہمیں نہیں ملتی جسے کہ ہم نہ دے ہم اس سے معلوم کرتے ہیں میں اس کی مثال ایک پوجا کرتا ہوں کہ دیکھ کے دیکھیے انسان کے دیکھنے کے لیے بیماری کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو دھلنا ہونا چاہیے لیکن ایک شخص دھلنا ہے بیماری کو بہت اچھی بیماری کو رکھتا ہے لیکن بیماری کے باوجود اگر روشنی نہیں ہوگی تم سے تباہ بھی دکھائی نہیں دیتا اگر اندھیرا ہو اگر اندھیرا ہو تو اسے تباہ کتنی بڑی چیز کو دکھائی نہیں دیتی یعنی بیماری کے ساتھ معلوم ہے ایک چیز جسے کے میں روکتی اور دوستوں کے ذرا دیکھا کتنے بھی جایا جا سکتا یہ تو کس آنند سچا کے ساتھ دکھائی دیتا انسان کی سات جن اونٹوں کا اجلاس کر سکتے ہیں جن اونٹوں سے بھانکتی ہے جانتی ہے تیار کے روپ سے ان سے یہ جا سکتی کرتی ہے اگر آپ لگا سکتی یعنی امین کے لیے سے متعلق ہیں آپ ان کے مطالعے میں آپ نے ان کا مطالعہ کیا ہوگا اور جانتے ہوں گے تو دیکھیے جو لگا سکے میٹھے ہیں ان کو جاننے کے لیے انسان کا اجلاس جو ہے کسی حد تک کام کے کام کرتا ہے اس حد تک انسان کے حالات کی انسان کو ہر قانون دیے گئے ہیں یہ آپ نے جن کو دکھایا یہ کام جن کو سنایا یہ طاقت ہے اس کو جو میں سن رہا جو میں نقص کی طاقت میں ہے اس سے جو مجھے معلوم ہوا تو اس کام کا جو پوریا کا پورا اب کے ساتھ کا کارخانہ جو ہے پوری چیزوں پر تلاش کیا گیا ہے جو ہزار کو دیکھنے کے ہمیں انگرائی ہے حضرات تک ہم اپنی قیاسات کو آگے لے سکتے ہیں تو قیاسات کے نتیجے کو دیکھ کر ہماری حق جو ہے ان کے اپنے دلوں کو تعلیم کرتی ہے کے ذریعے رکھتے ہیں ان کے مسائل کو ریسٹر کرتی ہے تو جو جان لیتے ہیں کہ سلام کی طرح دن ہے اس طرح دے دی اور پوری ہم سب کرے گی جیسے ہمارے سے اپنی خاص کو جا میرے فزکس میں ایک میں ایک بڑا ان کے ہاتھ سے بڑا آدمی کی ہے کو شانت کرتے ہیں کام کر کے چیزوں سے میں لڑائی مارتا ہوں ان کے اجراج کے لیے اپنی جو ہے حقت کے لحاظ کریں گے ہر اس پر ادا کیا ہے جو کہتا ہے اگر ہر کے سے کام پاتے اس سے نقصان اگر گجرات سے سال ہے منگا کے اس میں سکتی ہوں یعنی پک کے ذریعے سے کچھ چیزیں بالکل کی جاتی ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ حالات کے ذریعے سے بات نہیں کی جاتی تو مانویات کا جتنا کے جتنا دار ہے اب ہندو معامل نہیں اب اس سے آگے ایک اور چیز ہے اور اس چیز کے نتیجے ہمیں کچھ چیزیں دی جاتی ہیں جو اپنے لاس نہیں ہوئی اس کی مثال جیسے میں نے پہلے سنا کرتی ہوں کہ آپ کے ویسے خود دیکھیں کسی طور پر کچھ منظر ہدایت کے ساتھ دیکھے گا نہیں بات کو جو سب کے ساتھ نہیں کرے دیکھے ہم دیا کے دیکھنے کے پاتا ہے جب انسان کے اوپر خدا ان کے دور کی طرف سے ہدایت کا پہچان ہوگا آگے نکل کر دے گا ان کی ہدایت کیا ہے ہدایت کا پیغام دے گا تو روزے ربانی ان تک جب نظر دے گا اس وقت ایک ہدایت کے روپ سے وہ لوگوں کے ریتی کے ساتھ دیکھتی ہے ہدایت کے روپ سے اب اس پارٹی ہے کہ میری بات کی کیا ضرورت ہے اور میری بات تک مجھے نہیں ہے اور اس کے بجائے تیرے روزگار کا بھی ہیں اصل میں الفاظ ہمارے پاس تمام عربی کے ہوتے ہیں تو ان کو کیونکہ آج کل تو وہ آپ کی دیکھ میں کیا کریں کہ آج بھی ہمارے ہماری دیکھ میں نہیں کہیں گے علاج ہے سب کی سوال بھی ہوتی ہے اس لیے ہمارے ساتھ اس میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ ان کی میں کے ساتھ جا دینا تو ہم یہ کر رہا تھا کہ میں اس بات کو جان نہیں دیتی جس طرح سے دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے وہ اس بات کو جاننے کے لیے کی ضرورت ہے مجھے ان کی ضرورت ہے قرآن نے کہا جس کے سینے سے اصل قیمت اور ہم اندیو نام پڑے گا سب سے جس کے سینے قیمت ہم کلیام کے لیے سر دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک روپ جب روشنی کر دیتا ہے جب وہ روشنی آتی ہے تو دوسرے ایک بیماری ملا سکتی ہے آپ کہیں گے کہ دیش کے روپے کو کہاں بیماری ملتی ہے لیکن ہر حال جن میں ملتی ہے وہ جان دیتے ہیں کہ کیسے اس کی بیماری ملتی ہے قرآن بھی جانتا ہے کہ نہ ہم نہ پڑھنے لگتا نہ نام کے ملا ہے تمہیں دن یا تم کی ضرور یہ ہم سے ان سے نہیں کیا کرتی وہ تم ان سے جانا سکتے ہیں کہ وہ جیون میں رہتے ہیں جیون میں مطلب نے اس مطلب مدد کو بہت تیز پر واضح کیا ہے کہ جس پیڑ پر شاہر کے حالات حضرات اس پیڑ پر شاید کے دکھاوا دوں بڑا ایک بات ہے میں جب اس پر اسکول کرنا چاہتا ہوں تو یہ بلاہی جو ہے اس کے دیکھ سے انسان کو ایک روپ ملتا ہے ہے ایک ہر کی ملتی ہے اور اس کے دیکھئے سے خود انسان کا پانی جو ہے وہ جان لیتا ہے تو مجھے بات سے مجھے ہونے کا فائدہ کیا ہے یہاں میں کیا کرنا چاہتا ہوں پندرہ ہزار پتہ ہر بات کو چھپا کر کیوں رکھا ان کے کے لیے بنیادی طور پر آپ انسانوں کی تعلیم کے مقصد کو آپ کو جاننا پڑے گا اگر آپ یہ جان لیں کہ ہم جہاں کیوں آئے کس لیے کسے ہے ہمارا مقصد زندگی کیا ہے اگر ان چیزوں کے ساتھ جان لوں تو آپ کو یہ بات باتیں ہو جائے گی کہ اگر کتاب سکتا نہ نہ تو ہمارے ایمان سے کی سمت نہ ہوگی اور آپ یہ معلوم ہوگا کہ مسلمان کی حقیقت ہے کہ فرشتے کی ہم ایک اللہ کی مخلوق ہے جو غلامی مخلوق ہے اور فرشتے یعنی وہ ایک سارا جیسے کی مخلوق ہے آج کے تک تم سب جب کروں گا کہ تم سب کے سارا کام کے تم سب کے ساتھ دے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرشتے سے ایک اللہ کی مخلوق ہے تو وہ ایسی مخلوق ہے جن کے اندر اللہ سزار بتایا کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتی تمہیں خلاف حکم کے خلاف محسوس کر سکتی جو جو کام بھی کرتے ہیں قرآن کے کرتا ہے یا اردو مانگ جو حکم دیا جاتا ہے فون سر گزرتے ہیں اور ان کی یہ ہے جیسے کہ آپ کی لیتی ہے فوراً خود ان کرتی ہے ان پر یہ اختیار کی طاقت ان کے پاس نہیں ان خاص طاقت ان کے پاس نہیں جتنی بھی آپ مخلوق اللہ کے ایک ایک ساتھ کر رہے ہیں جسے ہم سفا کے حال خاص کہتے ہیں یہ سفا کے حال خاص بھی محمد اللہ علیہ سے آپ سے نہیں ہوا کرتے یہ اللہ کی سمجھی تو کرتا ان سے دور ہوتی ہے ان سے پھرا ہوا نہیں ہوتا تو ہوتا ہے تو یہاں زمین کے اوپر ایک بات یہ کر دوں تو یہ ہاتھ سے کسی مجھے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں ہم بتاتے ہیں تو دیکھو تم نے اپنی تصویروں کو قائم کر لیا اور ہم اپنی تصویر بتاتے ہیں تو تمہاری تجدور سے ایسی طاقت کی ہے کہ تم نے تو پانچ سولہ کا ہر چیز کو اپنے ستم سمر کر دیا تھا لیکن ایسی طاقت طاقت ہے جس نے آتے میں آ کر اس طاقت کو یہ آپ بات تو ہوتے ہیں جو خدا قدرت کی نشانیاں ہوتی ہے ایک بات یاد آئی آج میں سمجھتے ہیں بات یہ سبھی دیکھ بھال کے زمانے میں بارات وغیرہ دیکھتے ہوں گے بڑا دیکھ ناچ کل بہت تھا جن کل بہت بڑا جرنل اس کے ایک سارا دیے ہیں اور اس کا مقدمہ کی سکتا ہے ایک مقدمے کے پاس بھی لفظ ہے یہ رکتا ہے کہ پہلے تو میں سب کچھ دیکھتا رہا کہ جنرل پتہ یاد دیتے ہر طریقے کرنے ہوئی یہ اتحاد کو سنتا اس کے خراب یہ سچی بات ہے کہ ہم ہم جاتی لوگ ہیں کہ کی بنیاد کی سب طرح بن جاتا ہے کہتا ہے یا یعنی ان کی سوچا یہ جب تین یہ بن بنائیں تبدیل جو ہے وہ انسان کے درد ہے جو ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ تبدیل قیمت بنتا تقدیر جو ہے سمجھا انسان بناتا ہے تو پرانی تقدیر اپنی قدرت سے اسے توڑ دیتا ہے آپ کے لیے اپنی ضرورت نہیں ہے اس لیے بتاتے تو ہاں میں بھی ہوں تم چلو کہ مان کے نہیں ہے لیکن میں بھی ہوں غیر حال میں ایک بات کو ہم کر رہا تھا تو یہ بات کا پاتا ایک تک ہماری سمجھ میں آئے گا ہیں جو اللہ کی قدرت اللہ کے احکام کے مطابق دن کام کرتے ہیں کر کرتی نہیں کر سکتے اسی طور پر بھی سب اللہ کے حکم کے رکھتی ہے اللہ نے چاہا جس ایسی مسود سے پیدا کیا جائے اپنے اندر طاقت کو رکھتی ہے عزت کو رکھتی ہے اور طاقت اختلاف جذبے کا ہے تو مجھے ماننا چاہے تب مان بھی ہے مجھے نہ ماننا چاہے تو انکار بھی کر دے سمجھتا سمجھتا سب رکھتے جو چاہے یہ ایمان لائن لے آئے تو چاہے چپ کرتے یعنی جب پرانے آتا ہے اگر کہیں تو نہیں ہارا تم کا ہاتھ آ رہے ہوں کیا ہم ایمان سے تمہارے ساتھ سرکار گے سکتا ہے تم جنا پسند لگتے قرآن کے اگر ہے نہ اتنا میں سرا ہوں جب سب کی دور کے دائرہ نہیں جاتا وہ وجہ کیا ہے کہ اس جگہ کا سمر سطان انسان کے لیے ایک انسان کی ایک دوسرے رکھتی گئی سفر ہمارا ہے دوسرا ہے باہر فطرت میں ضروریات کیا گیا خیر کو بھی سب کو بھی خیر کو بھی جان پائے برائی کو بھی سمجھ جائے اور اس کے ساتھ پتل بھی کرے پتھر علیہ وسلم نے پہلے کہا اب میری کاف نہیں ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ بتایا نے اگر میں اس کو دیکھوں قرآن کریم کے جو کتے ہیں کتے قرآن کریم کے اس بات پتی پیڑ کا چلن تو قرآن کے کتے کس طرح کے پیڑ پتی نہیں آئے یہ کتابیں کتابیں ہے ہر قرآن کا کتا پیڑ کا سن کرتا ہے اور حقائق کے پتیوں اندر نیچا نہیں دے رہا ہے آپ اگر بائبل کے تحت اور اس کے ساتھ قرآن کے تحت تو لگ نہیں چاہتا تو میں اس کی تصدیق کر چاہیے یہ کہتے ہوئے پتا دوں یا تمہیں نکل ساتھ تو آج تو معلوم ہوگا سب ٹیچر کے ساتھ آپ آ جائے تاکہ کتابیں کا رائے جو ہے جن ٹیچر کو شروع سے شروع ہوتی ہے لائبریری اس کا شروع کیجیے اور قرآن کے بچوں چاہیے آپ کو زیادہ ٹیچر کے ساتھ دکھائی دے گی جو کتاب تو قرآن جو ہے اس میں دکھائی دے اس میں بائبل پورے تاریخ کی کتاب ہے تو قرآن جو ہے ہر بات کے ساتھ اور ایسی باتیں بتاتا ہے کہ حکمت کی ہے تو حکمت کے ساتھ ساتھ تجارت کے ساتھ تعلق ہے تو میں نے کہا تھا کہ قرآن کے جتنے بھی کتے آئے ہیں استفا کے نہیں بلکہ حقائق ہے سب کا اور لوگ جو ہے تو انسان کے اندر جو نئے تم ہٹا ایک پیدا ہو جائے اور اس کو کیا آپ دیکھیے تو سنگھ آ رہے ہیں سلاد استعمال کا قرآن میں تقریباً پانچ مقامات پر ایک خاص روپ سے آیا ہے سب سے پہلے پہلے کے بارے میں آتا کو جہاں ایک چیز خاص طور پر بیان کی اشارات کے لحاظ سے اشارات پر مجھے لگا کروں گا وہاں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ سبار پتہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ضروری کر ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جسے میں اپنا خلیفہ بنا سکتا فرشتوں نے کہا کہ انہوں نے محسوس یہ کیا کہ جو مخلوق جو ہوتی پیدا ہوتی زمین میں پیدا کی جائے گی تو زمین کے مختلف اوزار ہیں تو اندر ہوں گے تو ان میں آپ کے ٹکراؤ کی میں عزتیں ہوں گی دنیا ہوگی بھی محدود ایک انسان کے اندر ہوں گی نہ محدود اوزار کتنے کام ہمارا ہمارے کے کارن لوگ چاہیے دے گا کیا ہزار میں کام کیا ہے کہ ہر سال اس کے سنگھ بے اوپر میرے بےحد دوسرے کرنا میرے دل کے ملکا راجستان یہ چاہتا سہ کرنا ہے لیکن اس کے اندر سے بھی بہت ہی کم نکلے اور تمام آج دونوں پوری ہو جائیں میں دن کہیں نکال دیتے طور پہ ملک کے پاکستان صرف شخص کو تمام پاکستان پی لگے والی آپ دے دی جائے تو کیا آپ یقین کرتے ہیں کیا آپ کا گمان ہے کہ اس دل سے ہے پوری ہو جائے جو کہے گا مہم ہر دن مزید جہنم سے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ اس میں دیکھ کو ڈالا جائے گا پچاس کی رہے گی ہر دن مزید ہر دن مزید ہر دن مزید انسان کے دن اور انسان کی چاہت ہوتے ہیں ہر ہر دن مزید کے تک ہے اور انسان کی چاہتوں کی جہنم پوری نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کے تعلق کے الہی کا وقت اس کے اندر نہیں آتا بار بار میں کر رہا تھا کہ اب خریدتے کے لیے دیکھا کہ اس کی چاہت ہے تو کہہ دیا تھا یہ کیا کرے گا جب سمجھے گا تو انہوں نے جیسے بتا تھا تو غلام دیکھتا ہے وہ سردار غلام کی طرح سے کہا کہ اللہ نے آپ قانون ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ہر جانے سرکار کریں اور ایک کا خون خرابہ کریں اللہ نے کہا مانا چاہ رہی ہوں لوگ جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے میں ایک اور جان کے میں دیکھتا ہوں ہم سنسوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کریں کھی کرتے ہیں پارٹی کی سوال کرتے ہیں ہر وقت کرم کا مختلف کرتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے اس محبوب پیدا کرتے ہیں ہم سے کرا کے جانے والی تو میں نے کہا مجھے اور نیت کیا پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے مقصد نہیں ہوگی تمہارا کام تو کے خصوصیات کار استعمال میں مطالب دیتا ہے تم دیش کے ہو میرے قدرت کو تم پر میں میری جنت شروع ہوئی ہے میری بےپک شروع ہوئی ہے تمام چیزیں شروع ہوئی ہے میں ایسی کو پیدا کرنا چاہتا ہوں نہیں دوں میںنیا میں مجھے دیکھے دھیرا ہے کہ بغیر دیکھتے ہوئے میرے مسان آئے قدرت کو دیکھ کر میری مخلوق کو دیکھ کر مجھے کیا مخلوق کے قانون کو جانو مخلوق کے خالق کو پہچانو جو جیسے خاطر نے کتاب نے کہا تھا نہ گھر پہ آیا اب تو مجھے یہاں یہ پوچھتے ہیں اور دو خبر کے بچے کے اس گھر میں جانو ہاں یقین آلم کے کائنات کے پاتے ہیں کسی اپنے ساتھی کے وقت رہا ہوں میں تم عالم قرآن تجدید کی کتاب کو ضرور سے دیکھ رہا ہوں تجھے کیا پتا میری اس نظر کا اور میرے میرے اس کا جو کہ مجھے اس سے حاصل ہوتا ہے ہر مخلوط مجھے کتاب اتنے کو طریقے سے دیتی ہے تو میں نے کر رہا تھا کہ کتاب نے مجھے بتایا کہ جو تین عالم لالا عالمین میں تو جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے مخصوص کے ساتھ ایسی مخلوط میں پیدا کروں گا جس کا مدت جس تک ہے جس کی مدت پہنچنے کی ہے تمہاری وہ کی طرح نہیں ہے کہ پیڑ تیار جو میں صحیح مانگ چلے جاؤ گا تیار گا ان کے وقت اندر گی کیا حق رہے شاید میں نے پہلے کہا کی جسمار سے پوری دنیا میں پیڑ کمے گی کہ وہ پوجا نہ کر سکے اس کی دن سے تکرار ہوگا کیا ہوگا جیسے آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں بغل میں بھی دیکھ رہے ہیں پیٹر میں بھی دیکھ رہے ہیں ہائی ٹیک میں بھی دیکھ رہے ہیں ہر پنکھے میں بھی دیکھ رہے ہیں اس طرح میں دیں اگر تاجر ہے تو میں مکھا بندی کروں گے کیا تو کرنا نہیں کرتا تو بات کیجیے اگر آفیسر ہیں تو وہ کیا کچھ نہیں کرتے جب ہمارے بڑے ہیں تو گرم کے مطابق کو کچھ کہنا تو مناسب نہیں ہوا کرتا لیکن ہر بات نہیں چھپائی جاتی ہے ہر بات اچھا ہوا کرتی ہے اس کی چاہتی تو میں نے اس کو کہا تو ہے کا کرا بنیادی مفادات کے لیے ان کا کام کرتا ہے اپنی چاہتے کو پورا کرنے کے لیے اور چاہتے پوری ہوا نہیں کرتی اس لیے دنیا میں سطح ہوتا ہے تو یہ درجے کا تمام سبب جو ہے تو ہر سطح کا ایک زمانے ایک زمانے کے زمانے کی ایک ایک جگہ کے بہت ساری جو ہے نا انجینئرنگ والے کھڑے ہی چاہتے ہیں ایک پہلے کی جانے کی بڑی جو ہے جو کہ جانتے ہیں کیمرے کا پلاٹ لائن کے لیے جب یعنی میرے اپنے لڑکے مطلب میں کہا کروں کہ لوہے دیکھے ایسے پرندے سے لوہے کے تینوں والے پنجے سے نکال کر سونے کی تینوں والے پنجے نکال کر اور سونے کی تینوں کے اختیار کرنے کے لیے بنانے کے لیے پہلے کے سبن میں کیا کیا ان کی چیزیں کرے گا یا پھر تیرہ رہی کر دوں چاہتے میں رنگ کی ضرورت وہاں سے نہیں کی گئی سب نہیں مارے گئے سب نہیں سیکھے اور چاہتی کی تب بھی نہیں ہو پائے تو گھر بھائی نے کر رہا تھا کہ اللہ تبار بتانا جی فرمایا جی بتایا کہ دیکھو ہم ایسی مخلوق سے پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اختیار نہیں ہوگی کا اختیار ہوگی اور جس کی وہ مجھ تک پہنچنے خواہ سات کی لائن کے ہو کر مجھے سات کی لائن کے ہو کر نکلے دیکھ دیکھ کر ان ساری دیکھ دیکھ جیسا ان دور کا لوگ طرف آئے تم کے راستے میں تن کئی کئی مختلف ہوں یہ محروم بالکل آسانی سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں اگر ہم بالکل آسانی سے خلاف تک غیر کے کا نہ ہوتا اور نام نا کرنا ہوتا تو ہم زیادہ سے زیادہ خریدتے ہوتے آپ کہتے ہیں تو خریدتے ہمارا میں بھی فرشتے ہونا بڑی بات نہیں ہے ہمارے ملک کی انسان ہونا دیکھنے کے نظام ہوتے مگر میں آتا ہے مگر مجھے یہ محنت کیا ہے یہ مسبت کیا ہے یہ انسان تکلیف کا رہتا ہے اور ہاں، انسان کی تکلیف اللہ ہم کس لیے چیزیں اور میں ان مصوصات کے جانو اگر کتاب تم پر آ جاتا تو کتاب کا جو وقت جو تجھے نئی مخلوق کے پیدا کرنے میں سب رہا تھا تو مجھے دو پیسے مانگنے یہ کہ چیزیں پیدا نہ ہوتی اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر ہمارے اندر تھا کو نہ رکھا جاتا تو ہم پرستے ہوتے اب دیکھتے ہم پرستہ کے کیوں بلندے زیادہ ہوئے ہم کیوں مسجدیں منائی کروں اس لیے میں سوجے بنائی کروں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ بتایا نہیں ان چاہتوں سے رکھا ان ضروریات سے رکھا ہم سے غیر کو دل جنم کا مکتا سے رکھ دیا باوجود غیر کے چھپے ہونے سے خدا کر ایمان لیا ہونا اور خدا کو مان لینا اور آخرت کو مان لینا اور جملہ لفظ کی رکاوٹوں سے پہچان کی رکاوٹوں سے اور دین میں پہلے سے کاغذ ہوں تم کام سب کو دے دے تو سوال کی بات یہ ہے یہ سوال کی بات نہیں تو انسان کے اندر برائی کا کس چیز نہ ہو تو وہ برائی نہ کرے تو سوال کی بات نہیں اگر بغیر کا اندر ہے تو میں جب نظری نہیں کرتی میں کالے کالے موٹے موٹے کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ کرتی کہتے ہیں ڈائریکٹ لگا کے آتے ہیں نہیں دیکھتی اور ابھی تبدیلی رات تجھے کیا پتا تم نے تو کہاں تک تم نہیں کرتی نہیں کرتی نہیں کمال تو تب ہے کے آئے پر دیکھ سکتا ہے تو خدا کے حکم کو دیکھتے ہوئے آپ کو کام دیتا ہے جن کا آرا چلنا ہے تو دیکھ لے لیکن شکر خدا مندر دیکھ دیتا ہے تو وہ نہیں ہوں دیکھے اس کا مثال تو دیکھ کر رکھتے ہیں جس وقت ہمارا سیلاب بڑھ رہا تھا تو کوئی حاصل تھا سیاست حاصل کا چلانے روم والے بازار کی کیا ہے یہ بے لگا ایسے ہوئے ہوں گی رام نہیں آ سکتے اور پھر چلے آپ کی ضروری سے ہو نہیں سکتا اس زمانے کی سی آئی اے کو بھیجا تو سی آئی اے نے آ کر اس زمانے کی جو رپورٹ دی تو ایسا کیا ہر سے اس زمانے کا بات اس سے آ کر کہا کہ ایسا کیا تو اس سے کیا مقابلہ کرے گا ان کی شان کے جو ہے روزگار نہیں ملے کسان نہ مسلح کے سوال تو ان کے بیڑوں کے ساتھ سکھا تم چاہتے تم لوگ سے اتنی محبت ہے کہ بدھی کی شراب سے بھی محبت نہیں اور جنت میں اتنا پیار کرتا ہے تو کتنا تم لو اپنی دنیا کو جتنا چاہتے ہو لوگ جتنی تمہیں چاہتے اس اسے بہتر جنت کے کام اور اس طرح سے کسی غیر کے مار کی طرف ان کی نکاح ہم نے اس کی نانا کی طرف سے نکاح نہیں ڈالتے جس سے کتنے روپئے سنی جس سے نکال کیا نکال ڈاکٹر کا کیا ہے کیا نکال تب تک اس نے کہا اب تک کئی حق اس نے کہا اور انہیں تمہارا کلیلا کھا گیا اگر تیرے آپ کے پتا ہوں تو یہ تھی مسیح کی قسم کہ میں کروں جو کہ میرے سخت کے ان کے ہر ایک گا لیکن یہ بات کہنے کے بارے میں تو کہنے لگا کہ کوئی ایسی چیز بن سکتی ہے کہ اس چیز کے لوگوں سے نکالا جائے تو کہنے والوں نے کہا ایک چیز ہے کہ ان کے اخلاق کو بگاڑ دیا جائے اس زمانے کی رسائی جن کے لوگوں نے رسائی دیا تھا اس زمانے کی کس رسائی کو رسائی لگے جن میں پانچ دن کے لیے سنا سکتا ہے جو انہوں نے بنا تو ان کو لیے کہا گیا کہ جس پر مسلمانوں کی فوجیں داخل ہیں یا تم سب سے سکھنگے تو وہ پیسے تم دے دو ایسا لباس پہنے جاتے تمہیں آپ اکیلے بن گیا ہمیں تمہیں مستقبل کیا فرمایا دیکھو دیکھا کی سراست کو دیکھ کیا ہیں اس زمانے میں میدان وغیرہ کھڑا ہوا نہیں تھا لگ رہا ہوتا ہے اللہ ایسے پترے سانے والیوں پر نانے کرے تو مندی ہے میں آتے بھی نہیں ہوتے بھی نہیں کیا کرے کے نظر سے ہیں پورے ہے بھی نہیں ہے پورے میں ہے بھی نہیں تو جس طور پر انہوں نے ماسکتا ہوں میں خرچہ پورے سے پورے حصے دونوں طرف کھڑا کر دیا اور یہ چاہ دیا کہ اگر ان میں سے کسی کا کوئی سارا کیا کہ تم خود یہ علاقہ تم انداز میں دامد دینے کے لیے کافی کر لینا اگر ان میں سے ایک سارے دے دے گا تو نتیجہ کیا ہوگا تین ستار کی مدد تم جائے گی اور پھر ہم کو ان سب کا یاد دینا آسان ہے اور وہاں بھی جو تھے ان میرے سات پسند پر بچہ اور ان کے تربیت یافتہ تھے اور یہ کے سکتے ہوئے ان جگہ ایک ہی دن سے پہنچ لیا تو سارا کر دیا تاریوں کو اس زمانے کے اگر تاریخ جب آ جاتے ہیں نا تو ہم ان کا چاہتے ہیں ایک کر دیتے ہیں اور سہارا کے زمانے میں دہ بات کے لیے بیان نہیں ہوا کرتے تھے آہ آہ کے لیے بیان ہوا کرتے تھے کلوجے بھی نہ آیا کرتے تھے آپ چیز میٹر لگا کر اعلان کیا کہ تعلیم کو طے کیا کہ پورے ہند کی تلاوت کرو اور یہ آئے تھے لگنا کریں ان کے تعداد اپنی آنکھوں کو لیں اور اپنی سرکاروں کی حفاظت کریں تین دن کے ساتھ یعنی ٹائمنگ آئے یا آرڈر آپ سے دور تھا تین دن تک بنا رہے جب بات کو سوچتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ٹائمنگ سب کے تین نام کیا ایک یقین تھا ایک الگ تھا ایک چیز اندر اتنی ایسے افراد کو سمجھایا تھا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا میں یہ رہا تھا کہ اس بات پر اب ایسی چار یہ نہیں تھی کہ وہ بالکل بے تھے یا ان کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا چاہتے انٹرنیٹ کے اندر بھی موجود تھی لیکن حکمت خدا بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی چاہتوں چاہت جو روک لے گا اس سے زیادہ خراب ملے گا یا نہیں تو انسان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ نے اپنے قریب چھپایا اور تمام مزید ایمان لانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ انسان کے اندر رکھی کہ ان چاہتوں کے باوجود اگر وہ خدا کے عمل کرے گا تو اس کا درجہ بچہ سے گزر جائے گا اور حقیقت نے افسر اور خریدا اللہ کر کے دنیا پر ظاہر ہوگا اس مانا سب سے ہم کو کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے کو چھپایا اور سب کو چھپایا اس لیے چھپایا کہ خدا کے خصوص کو اگر دیکھ لیا جاتا تو کتاب کو دیکھنے کے باوجود اور دوسرا کے طور ہے کہ کے سب صاحب بیٹھے گے پھر آپ پیچھیں گے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی جاتی کی جی، تو آپ کی رپورٹ میں کی سارے کا لکھ دیے گا تو آپ کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو میں اور اگر چھپے ہوئے ہیں معلوم نہیں تو میری طرح کا آدمی چاہتا ہے سامنے تو ہے چلے چلے تو ٹھیک ہے تو خدا ان کے خود اپنے پورا قدرت اور جلال سے تھا اگر ظاہر ہو جاتے تو کتنے طاقت ان کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کا اور دن پر ان کے یعنی باوجود میں ہاں ہونے کے ان کی عدلت کوئی جاتی ہے اور ان کی محبت کوئی جاتی ہے ان سے ہو نہیں پاتا کہ وہ گنا شکر سر لیں اگر محبت سکتی ہے تو وہ کسی نے کہا ہے دور کا یہ رہ جاتا ہے کہ وہ چاہے دل کا جب سامنے آ جائے ہے کھانتا ہوں دل کو لیکن ساحل سلسلہ جائے ہے وہ جب ان کی عظمت آتی ہے تو پھر اس عظمت کے آنے کے بعد انسان کی جو طاقت نہیں ہوتی کہ خدا کے سلسلہ پر کر سکے وہ نما ہو کر بھی آیا ہے لیکن ہمارے ہم نے ایک اللہ نے طریقہ بتایا کہ کس طور پر خدا ان کے ایام کو ہم اندر کرتا تھا اسے سچ ابتدا میں ایک کام کہتے ہیں اور آپ آج کل ابتدا میں ایک کام خرید کہتے ہیں جب موقع ملا تو اس کے ساتھ ان شاء اللہ کریں گے تو آپ لوگ الحمد للہ